حضرت والا سید عشر جمیل میر صاحب دامد رکاتم عالیہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں اے مدینہ اے نوائے رب جلیل کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل اے مدینہ اے نوائے رب جلیل کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیل شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیل جلو گاہ مصطفیٰ جائے نزول جب جلوہ جلو مصطفیٰ جائے نزول جب خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر سرور دنیا دی خوابیدہ ہے جس خاک پر خاک تیری خندہ زن ہے رتب افلاک پر سرور دنیا دی خوابیدہ ہے جس خاک پر تیری صورت تیری سو تیری سوتے حق سے لرزش ہے منا تو میں تو ہی ایک زندہ حقیقت بز میں موجودات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہے سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے محکوموں کی لادی ہے سروں پہ گٹھڑیاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے شم جب تیری فروزہ شم جب تیری فروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے جذبائے بے اختیار شوق ہونا چاہیے شم جب تیری فروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے جذبائے بے اختیار شوق ہونا چاہیے کل فتح ہجرے نبی سے دل میں رار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل فتح ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے یہ بندے آج بہت مجبور ہے کیا کرے یہ بندے آج بہت مجبور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری شعر فرماتے ہیں کہ ماجرا یہ پیش آئے بردر کوئے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماجرا یہ پیش آئے بردر کوئے حبیب جالبو پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب جالبو پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب اے مدینہ اے نوائے ہاتھ رب جلیل کاروان زندگی کو تو دی دیگے رہی